سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے اسی طرح اس نے تمہارے مابین تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی عطا کر دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دے دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا لیکن دین کی نعمت صرف اس کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو دین عطا کر دیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان متی نہ ہو جائے اور کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا ہمسایہ اس کے شرور سے محفوظ رہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی بوائق سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ظلم و زیادتی کرنا اور جو آدمی حرام مال کما کر اس کو خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی اور اس سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا اور ایسا آدمی اس قسم کا جو مال بھی اپنے ترکے میں چھوڑ کر جائے گا وہ اس کی جہنم کے لیے اس کا زاد راہ ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتا ہے اور بے شک خبیص چیز خبیص چیز کو نہیں مٹا سکتی حرام مال خرچ کرنے سے گناہ نہیں مٹتے بلکہ حلال مال خرچ کرنے سے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے حدیث نمبر اکیانوے مسند احمد